میرے آقا علی اللہ وسلام اشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس کا داخلہ جنت میں ہوگا تو جس کی خواہش ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر مدسی فرمائے

گائے لالا محمد سن لوں گا سن لالا علا گائے لگا کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے رونق کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے رونق کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے کیا لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلاة اللہ لا الہ الا اللہ نور الہی جب چمکا سر علا کا شور ہوا جب چمکا سل اللہ کا شور ہوا بچہ بچہ کہنے لگا کیا لا الاگا ہل اللہ لا الاگا اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ لا الاگا اللہ عرض غلام فقیر گیا بے داخل رحمت ہوگا سب عرض غلام فقیر گیا بے داخل داخل رحمت دو غم سب ذکر قبول گو یہ یا رب بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلاة اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ